بسم اللہ الرحم الحم البنصِطین و رحمہ اللہ علمین واشد اللّہ اللہ شریق الاشد الََََََََََ محمدَن ابدہ رسول صلابات اللہ وسلم وََََََََََََ ومن اهتدى منت واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد قابل احترام ناظرین و ناظرات مشاہدین و مشاہدات سامعین و سامعات یہ دنیا دارالعمل ہے فانی ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے عقل مند انسان ہوا ہے جو ہمیشگی والی زندگی کو فانی والی زندگی پر ترجیح دیتا ہے موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے آخرت کی اس کی فکر کرتا ہے اس کی تیاری کرتا ہے اس کے لیے خیر کا کام کرتا ہے حلال و حرام کا علم حاصل کرتا ہے اور جو کچھ اللہ نے اسے دے نعمتیں دے رکھی ہیں ان تمام نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے اور ان تمام نعمتوں کو امانت سمجھتا ہے صحت مال تندرستی فرصت علم جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العامن ہم میں دے رکھی ہیں یہ سب امانت ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا لہذا عقل مند انسان وہی ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے خیر کے کام کرتا ہے اور واجبات ادا کرتا ہے محرمات سے ناجائز چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے وقت کو ضائع نہیں کرتا وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے آخرت کی تیاری کرتا ہے اور اپنے رب کو خوش رکھتا ہے وہی کامیاب انسان ہے وہی مند انسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیاری نصیحتیں فرمائی ہیں آج بھی ایسی ہی ایک نصیحت یا ایک حدیث جس میں آپ نے پانچ چیزوں کی وصیت فرمائی ہے یا نصیحت فرمائی ہے ان کو لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ ساری باتیں تو بہت پرانی لگتی ہیں اور آج کی اس مادی دور میں ان باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ عالم کی بڑھ ہے یا فلاں کی بڑھ ہے اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی لیکن میرے بھائی حقیقت یہی ہے کہ ہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے ایک دن دنیا فنا ہو جائے گی اور انسان ندامت ہوگی اسے کفے افسوس ملے گا اور کہے گا کاش اللہ نے جو ہمیں وقت دیا تھا دنیا کے اندر اس وقت میں ہم نے اگر اللہ کی بات کی ہوتی تو آج ہمیں یہاں افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑتا لہذا عقل مند انسان وہی ہے مال بھی فنا ہو جانے والی چیز ہے اور مال انسان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے انسان بھی مال کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے مال سے انسان کو دنیا کے اندر مقام مل سکتا ہے اوپر انسان کو مال لے جا سکتا ہے لیکن انسان مال کو اوپر لے کر کے نہیں جا سکتا ہے آج دنیا مال کے پیچھے پڑی ہوئی ہے جس کے پاس زیادہ مال ہے وہی معزز مانا جاتا ہے لوگ اسی کی قدر کرتے ہیں اور لوگ اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور جس کے پاس مال نہیں ہے دولت نہیں ہے اس کی کوئی عزت ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے لیکن جو سب کا خالق ہے سب کا رب ہے ممکن ہے اس انسان کی کا مقام جسے دنیا کے اندر لوگ حقیر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہو یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا اس لیے دنیا میں جو بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر کریں اور ان نعمتوں کو صحیح استعمال کریں اور ان نعمتوں کو آخرت کے لیے استعمال کریں آج عمل کا وقت ہے حساب نہیں ہوگا کل عمل کا وقت نہیں ملے گا اور حساب ہوگا لہذا ابھی حساب کا وقت نہیں ہے لہذا اس حساب کے لیے تیاری کیجیے جب حساب کا وقت شروع ہو جائے گا تو تیاری کرنے کا موقع نہیں ملے گا جیسے بچے جو امتحان دیتے ہیں امتحان حال میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس تیاری کا وقت رہتا ہے لیکن جیسے ہی امتحان حال میں پہنچ گئے تیاری کا وقت نکل جاتا ہے اب وہ لاکھ کوشش کریں کہ ہم تیاری کر لیں نہیں کر سکتے ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا سب ایک دن فنا ہوں گے ہم نے اپنی انہی ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو دفن کیا ہے کتنے لوگوں قبر میں اتارا ہے کتنے لوگوں کے جنازے کی نماز پڑھی ہے کتنے لوگوں کی موت کی خبر ہم نے واٹس ایپ پر سنی ہے اور اس کرونا میں کے دور میں مہاماری میں کتنے لوگ لاکھوں لوگ لقمے عزل بن گئے ہیں اس لیے میرے بھائیوں کبھی نہ اپنی زندگی پر نہ اپنی جوانی پر نہ اپنے مال پر نہ اپنے علم پر نہ دولت پر نہ اعلیٰ اولاد پر نہ منصب پر کبھی غرور نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دے رکھی اسی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تمام نعمتوں پر تو آئیے ایک نصیحت سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا مشہور حدیث ہے بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس کی روایت کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں ہجرت سے تین سال قبل ان کی ولادت ہوئی اور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے آپ کے کی تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حبر امت فقیح امت مبصر قرآن ترجمان قرآن کہا جاتا ہے ہمارے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اللہ عمہ ہو ہوف دین اللہ ابامین ان کو دین میں فقہ عطا فرما دین کی سمجھ عطا فرما یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے کہ انسان کے پاس دین کی فقہ ہو سوجھ بوجھ ہو دین کے مسائل کو سمجھتا ہو علم رکھتا ہو حلال و حرام جانتا ہو اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہو وہ علم ہوا تعویل اور اللہ ابامن تم کو تعویل سکھا دے تعویل یعنی باتوں کو سمجھانا حدیثوں کا اور قرآن کی آیات کا معنی اور مطلب جاننا ہی تعویر کہلاتا ہے تعویر غلط نہیں ہے اگر غلط تعویل ہوگی تب یہ تعویر غلط ہوگی ورنہ لفظ تعویل اپنی جگہ پر غلط نہیں ہے تعویل کے معنی ہوتے ہیں مطلب کے معنی کے مفہوم کے یعنی قرآن اور حدیث کی باتوں کا سمجھنا کہ اس کا صحیح معنی کیا صحیح مطلب کیا اسے تعویل کہا جاتا ہے اور اس کو اس کا جو صحیح معنی ہے اس تک لے جانا یہ تعویل کا مطلب ہوتا ہے اگر اس کا غلط معنی بیان کریں گے تو غلط ہو جائے گا اور اگر صحیح معنی بیان کریں گے تعویل کا تو الحمدللہ اچھی چیز ہے یہ اچھی چیز ہے مفسرین باقاعدہ جب قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ تعویل و حاضل آیا اس آیت کی تعویل یہ ہے یعنی اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے تو ہمارے بھی ان کے لیے دعا فرمائی تھی اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن کا بڑا گہرا علم عطا فرمایا دین کی سمجھ انہیں عطا فرمائی خلفۂ راج دین انہیں کی نظروں میں ان کی بڑی قدر تھی ادب کرتے تھے بڑا احترام کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ان سے پوچھتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور نبی کی جب وفات ہوئی تو ان کی عمر تیرہ سال کے آس پاس تھی اب سے کچھ زیادہ جی کیونکہ ہجرت سے تین سال پہلے ان کی ولادت ہوئی اور سن گیارہ ہجری میں ہمارے نبی کی وفات ہوگی ربی الاول کے مہینے میں اس لیے ان کی عمر تیرہ اس سے کچھ زیادہ تھی اور اکہتر سال کی ان کو عمر ملی اڑسٹھ سن اڑسٹھ ہجری میں ان کی وفات ہوئی طائف کے اندر اور ان کو وہاں دفن کیا گیا اللہ ان سے راضی ہو اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اندر اونچا مقام عطا فرمائے تو یہ مختصر طور پر ان کا تعارف تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کہتے ہیں خا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا آپ نے اس کو نصیحت کی کیونکہ نصیحت کی ضرورت ہے ہمارے میرے نے فرمایا کہ دین نصیحت دین خیرخواہی کا نام ہے دین نصیحت کا نام ہے نصیحت اگر نہ ہو جائے نہ کی جائے تو انسان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے اور نصیحت وہی کام کرتی ہے جو صابن کام کرتی ہے کپڑے کی صفائی کے لیے جب انسان کا کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو انسان صابن سے اس میل کشیل کو دور کر دیتا ہے ایسی نصیحت سے جب انسان کے دل کے اوپر زنگ لگ جائے سختی دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان جب نصیحتوں کو سنتا ہے کتاب و سنت کی معذت کو سنتا ہے تو اس کی سختی دور ہوتی ہے اور وہ زنگ ختم ہوتا ہے تو دین ہی کا نام ہے دین النسیح ہمارے بھی فرمایا دین النسیحہ دین خیر خائی کا نام ہے لوگوں نے پوچھا کس کے لیے کا اللہ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے لہذا جسے اللہ رب العامی نے علم سے نوازا ہو اسے چاہیے کہ نصیحت کرے نصیحت سے دین باقی رہتا ہے یہ امر بالمعروف اور نہیں المنکر بڑا مقدس فریضہ ہے جو نصیحت کے ذریعے سے دعوت کے ذریعے سے اس مقدس فریضے پر انسان عمل کر سکتا ہے لہذا جسے اللہ نے علم سے نوازا ہو صحیح علم کتاب و سنت کا علم صلب صالحین کے نہج کے مطابق فہم کے مطابق اسے اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے اپنی حیثیت کے مطابق جی اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ذریعے سے کسی کو رہنمائی دے دے صحیح راستہ دکھا دے تو بہت بڑی نعمت ہے اور جب تک وہ بندہ زندہ رہے گا نیک عمل کرے گا اس کو بھی سوا ملے گا تو ہمارے نبی ان کو نصیحت فرمائی اور نصیحت فرماتے ہوئے کیا فرمایا اق تنیم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ یہ پانچ چیزیں قبل اس کے کہ تم سے ختم ہو جائیں قبل اس کے کہ تم سے جدا ہو جائیں تم کو چھوڑ کر کے چلی جائیں کیونکہ یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں یہ چیزیں چھوڑ کر کے جائیں گی فنا ہو جائیں گی یہ تو انسان انہیں چھوڑ دے گا یہ تو چیزیں انہیں چھوڑ دیں گی لہذا ان سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو ان کا صحیح استعمال کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو اور ان نعمتوں کا صحیح جگہ پر استعمال کرو پہلی چیز ہماری میں نے فرمائی شباب کا قبل حرمک شباب کا قبل حرمک بوڑھا ہونے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو جوانی دو کمزوریوں کے درمیان میں آتی ہے بچپن کی کمزوری اور بڑھاپے کی کمزوری ان دونوں کے درمیان جوانی آتی ہے جوانی کی اس فطرے کو جو درمیان کا فطرہ ہے بڑا اہم فطرہ ہے بہت اہم مدت اور وقت ہوتا ہے اس کی قدر کریں اور اس جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کریں ہمارے نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ابامن سات بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہوگا شاب شعب النصافی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جس کی نشو نما اور پرورش ہوئی ہو اسے اللہ ابامن قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا تو یہ جوانی جب انسان کے پاس ہوتی ہے تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے اس کے پاس طاقت ہے جوانی ہے قوت ہے سب کچھ ہے وہ کرنا چاہے زناکاری بھی کر سکتا ہے چوری بھی کر سکتا ہے گناہ بھی کر سکتا ہے اور دیگر کام کر سکتا ہے تو اپنے اس جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگاتا ہے تو یہ جوانی کو انسان کو غنیمت جاننا چاہیے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرون ترمیزی کی روایت ہے امام البانی اس نے اس کو صحیح قرار دیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تزول و قدمہ ابدن کسی بھی بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے حتیٰ اس اللہ ان شباب ہی فیما ابلاح یہاں تک کہ اس کی جوانی کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ اس نے اپنی جوانی کہاں کھپائی ہے جوانی کو اس نے کیسے گنوائی کس طریقے سے جوانی میں اس نے کام کیا کیا کام کیا جب تک اس کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کسی بھی بندے کا قدم نہیں ہلے گا وان عمر ہی فیما افنا اور اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں ختم کیا عمر کہاں ختم کی عمر کے اندر جوانی بھی ہے لیکن جوانی انسان کی عمر کا سب سے بہترین اور تابناک مرحلہ ہوتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو بطور خاص اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی جوانی کے حالانکہ عمر میں وہ چیز وہ جوانی شامل ہے لیکن پھر بھی جوانی کو بیان کر کے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جوانی بہت اہم نعمت ہے اللہ رب العامن کی جی اور اس زمانے کے اندر انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے کر سکتا ہے ایک انسان بوڑھا ہو گیا چھ سال کا وہ زناکاری کاری نہیں کر سکتا ہے لیکن جوان انسان کر سکتا ہے ایک فقیر انسان ہے مان لیجیے اس کے پاس مال نہیں ہے وہ کچھ کام کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے گناہ کرنا چاہے شراب پینا چاہے شراب کے لیے مال چاہیے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے اس لیے اگر مالدار انسان شراب نہیں پیے گا اس کو زیادہ اجر ملے گا کیونکہ فقیر تنگ دست محتاج کو چیز ملے گی ہی نہیں اس لیے جوانی بہت یعنی ایسا مرحلہ ہے جس میں اکثر لوگوں کے قدم پھسل جاتے ہیں اس لیے مانبی نے فرمایا کہ وہ آدمی جسے کوئی حسن و جمال والی منصب والی عورت بلائے گناہ کی طرف لیکن وہ کہے مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے ایسے بندے کو بھی ایسے شخص کو بھی اللہ ابرامن قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا تو جوانی انسان کی زندگی کا بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے اور انسان جو کچھ کرتا ہے اسی کے اندر کر پاتا ہے اور جب بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے تو انسان بہت سارے کام کرنے کے باوجود بھی تمناؤں کے باوجود بھی نہیں کر سکتا ہے اس لیے مانبی نے فرمایا کہ جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم نے جوانی کہاں خرچ کی عمر کہاں خرچ کی اور مال مین این نقت صبح وہ فیم انفق ہو مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا مال کے بارے میں دو سوال ہوگا مال کہاں کمایا کیسے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اس لیے مال مل جانے کے بعد ہم مال کے خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہیں کسی بھی چیز میں ہم آزاد نہیں ہیں یعنی آنکھیں اللہ نے دی ہیں اللہ نے زبان دی ہے تو کیا ہم آزاد ہیں کہ جیسا چاہیں ویسے اپنی زبان کو استعمال کریں جس کو چاہیں گالی دیں جس سے چاہیں شرک کریں کفر کریں نہیں یا اللہ رب الامی نے آنکھیں دی ہیں تو کیا آنکھوں کے استعمال کرنے میں ہم آزاد ہیں اللہ نے کان دیے ہیں کیا آزاد ہیں کہ کان کو جہاں چاہیں استعمال کریں گانے سنیں فلمیں دیکھیں سنیں یا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا ہے پاؤں دیا ہے کیا ہم آزاد ہیں ان کو استعمال کرنے میں نہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں اللہ کے حکموں کے پابند ہیں جیسا اللہ رب العالمین کہے گا اس طریقے سے ہم کو استعمال کرنا تو مال کے بارے میں دو سوال کہاں سے کمایا کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا جی ہاں اس لیے مال کا مالک اصل اللہ تعالیٰ ہے اور انسان کا مال وہ ہے جو انسان نے اپنے اوپر خرچ کر لیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا صدقات و خیرات کیا پہن لیا وہی اس کا مال ہے جو چھوڑ کر کے جائے گا اس کا مال نہیں ہے وہ اسی لیے اپنے مال کے اندر اگر تصرف کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے وہ تصرف یعنی جس کو جتنا دینا چاہے دے دے نہیں دے سکتا وہ نہیں دے سکتا کہ اگر وہ چاہے کسی کو پورا مال دے دے نہیں دے سکتا ہے وہ یہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا یا کوئی وارث ہے اس کے لیے وصیت کر دے یا کسی کو محروم کر دے نہیں ہمارے علا ہمارے ملک کے اندر یا کچھ ملکوں میں ایسی بات رائج ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہے تو باپ یا ماں دونوں کیا کرتے اس کو آگ کر دیتے ہیں جائیداد سے محروم کر دیتی ہیں حرام ایسا کرنا جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے جب تک وہ مسلمان ہے آپ کے مال کا وارث ہے آپ اسے محروم نہیں کر سکتے اگر کوئی اولاد آپ کی آپ کی اطاعت گزار ہے فرما بردار ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاں کے یہاں اس کو اجر ملے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا لیکن آپ اپنی تمام اپنی کسی بھی اولاد کو لڑکا ہو یا لڑکی اسے جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے یہ حق نہیں دیا گیا ہے آپ کو کسی کو نہیں دیا گیا تو ماں نبی فرماتے ہیں کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور علم کے بارے میں علم ہی ماضا عملہ فی جو علم حاصل کیا کہاں تک اس کے اوپر عمل کیا علم امانت ہے نعمت ہے ابال جان بھی ہے اگر علم کے مطابق عمل نہیں ہوا تو تباہی اور بربادی ہے علم کے بعد انسان اگر عمل نہ کرے تو ایسا انسان غضب کا مستحق ہوتا ہے اس لیے یہودی غضب کے مستحق ہوئے کیونکہ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا لہذا جس کے پاس علم ہے عمل نہیں کرتا اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا اگر کوئی جاہل ہے تو ہو سکتا ہے معذور ہو ہمارے پاس علم نہیں ہے لیکن اگر عالم ہے تو ایسا انسان معذور نہیں ہوگا علم ہے اس کے پاس اس کے باوجود اس نے عمل نہیں کیا اس لیے علم حاصل کرنے کا مقصد عمل ہونا چاہیے اگر عمل کے اندر کوتاہی ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا کیونکہ انسان بڑھاپا جانے کے بعد بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہے مجبوری ہے نہیں پڑھ سکتا ہے بوڑھا ہو گیا جی ہاں مسجد جانا چاہے نہیں جا سکتا ہے کڑاکے کی سردی وضو کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے لیکن جوان سب کچھ کر سکتا ہے اس لیے جوانی کو انسان کو غریمت جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ضمانت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے وہ صحت کا قبل میں بیماری سے پہلے اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو تندرستی بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان جب مریض ہو جاتا ہے تو بہت سارے کام نہیں کر سکتا کھڑے ہو کر کرمات پڑھنا چاہے گا نہیں پڑھ سکتا وضو نہیں کر سکتا جی وقت پر نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن اگر انسان صحت مند ہے تندرست ہے تو ان تمام عبادات کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے اس لیے صحت مند صحت کو تندرستی کو انسان غنیمت جاننا چاہیے اور ان چیزوں کی قدر اسی وقت انسان کے پاس ہوتی ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے یا وہ نعمت چھن جاتی ہے جب ہم اسپتالوں میں جاتے ہیں کہ لوگ مجبور ہیں مریض ہیں اور بستروں پر پڑے ہوئے ہیں تب انسان کو صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے تو قبل اس کے کہ وہ نعمت ہم سے چھن جائے ہمیں اس صحت اور تندرستی کا حق ادا کرنا چاہیے اور اس کو غنیمت جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تندرستی اللہ ہی جب چاہے جس کو بیمار کر دے اللہ ہی شفا دینے والا اللہ ہی بیماری دینے والا حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا وہ ادہ مریض طفاوہ عشفین جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتا اللہ ہی شفا دینے والا ہے لہذا اللہ تعالیٰ جب چاہے بیمار کر سکتا ہے جو کسی کو صحت دے سکتا ہے اس کو بیماری بھی دے سکتا ہے اس لیے اگر اس نعمت کا حق ادا کریں گے تو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہے گا اور اس طریقے سے یہ نعمت اس کے لیے بہتر ثابت ہوگی وہ غنا کا قبل فقری اور ہمارے نبی نے فرمایا وہ غنا قبل فقر اور فقر و فاقہ سے پہلے کیا کرو اپنی مالداری کو تم غنیمت جانو اپنی مالداری کو تم غنیمت جانو فقر و فاقہ سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو آج مال ہے صدقہ خیرات کر سکتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو خرچ کر لو کل یہ مال چھوڑ کر کے تمہیں چلا جائے گا یا ہم ہی اس کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے کوئی مال لے کر کے نہیں جا سکتا ہے انسان کے پاس اس کا عمل جاتا ہے اگر صحیح عمل ہے ایمان اور عقیدہ ہے صحیح عمل ہے تو اس کو نجات ملتی ہے اور اگر برا عمل ہے تو اس کو نجات نہیں ملے گی تو انسان کے پاس اس کا مال نہیں بلکہ اس کا عمل جاتا ہے وہی ہمارا اصل ساتھی ہے مال تو اللہ نے دیا ہے یہ آزمائش کے لیے بھی ہو سکتا ہے نعمت بھی اللہ ابرامن کی ہے امانت بھی ہے لہذا اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں اپنے اوپر خرچ کریں اور اس طریقے سے اپنے بال بچوں پر آل و اولاد پر خرچ کریں والدین پر خرچ کریں اور آپ کے مال میں جس کا بھی حق ہے اس کو حق ادا کریں زکوٰۃ ادا کریں اگر مال نصاب تک پہنچتا ہے صدقات و خیرات کریں غریبوں کی مدد کریں یتیموں کی مدد کریں اگر آج آپ کریں گے تو یہ مال آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے بہت بڑی نعمت ہے تو مالداری کو انسان کو غنیمت جاننا چاہیے فقر و فاقہ سے پہلے کب انسان فقیر ہو جائے کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو مالداری ہے دی ہے کل کسی کو مالداری دے دے گا اور ہم سب نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اپنے اسی زندگی کے اندر سب نے تجربہ کیا ہوگا کہ جو پہلے فقیر تھے کتنے مالدار ہو گئے جو مالدار تھے کتنے فقیر ہو گئے جو ملک کے مالک تھے سمجھ لیجئے وہ کس طریقے سے ان کا انجام ہوا یہ سب آپ لوگوں نے دیکھا ہے جی تو اس طریقے سے کبھی بھی انسان کو گھمن نہیں کرنا چاہیے غرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس مالداری ہے ہمارے پاس مال نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ نے دیا آپ کو یہ آپ کے لیے عذاب بھی بن سکتا ہے آزمائش بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہو سکتا ہے یہ ہماری محنت یا اس طریقے سے ہماری کوشش یہ ہمارے علم ہماری ڈگری کی وجہ سے نہیں ہے اللہ کتنے لوگ محنت کرتے ہیں جو مزدور ہیں وہ ہم سے اور آپ زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کے پاس مال کم ہوتا ہے ہم سے اور آپ زیادہ ڈگری والے ہیں زیادہ چالاک اور ہوشیار عقلمند لوگ ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لہذا یہ مال یہ قبل اس کے کہ ہم سے اور آپ سے چھن جائے اس مال میں اللہ نے جو حق رکھا ہے اس کا حق ادا کریں لوگوں کی مدد کریں لوگوں کا تعاون کریں یتیموں کی مدد کریں مدارس اہل مدارس کی مدد کریں مساجد پہ خرچ کریں اور جو محتاج ان پر خرچ کریں آپ کے بال بچے ہیں جن کا نفقہ واجب ہے آپ کے اوپر ان کا تو دینا ضروری ہے اپنے اوپر خرچ کریں کچھ لوگ بڑے بخیل ہوتے ہیں ان کے پاس مال کی کمی نہیں ہوتی لیکن بہت بخیل ہوتے ہیں نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ بچوں پر خرچ کرتے ہیں اور پیسے گن گن کر کے رکھتے ہیں اور بخارت کی زندگی گزارتے ہیں میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو اچھی خاصی تنخواہ ہے لاکھوں لاکھ تنخواہیں ان کو ملتی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس مال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے نہ خود اپنے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے وہ بن احمد رب کا فدث اللہ کی نعمت ہے مال اس نعمت کا شکر ادا کیجیے اس کا اظہار کیجیے اللہ نے مال دیا ہے آپ اس کو استعمال کیجیے معلوم ہو کہ آپ کے پاس مال ہے معلوم ہو کہ دولت ہوئے کہیں مدد کی ضرورت پڑ جائے آپ کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کو استعمال کیجیے الحمد لوگوں کی مدد کیجیے مساجد بنائیے ہیں ایسے لوگ الحمد لاکھوں لاکھ روپیے ایک ایک مجلس کے اندر اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں پوری زمین اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں یہ لے جاؤ میرا پورا پلاٹ مدرسہ بناؤ مسجد بناؤ کتنے ایسے لوگ ہیں الحمد ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں ابھی بھی لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو مال ہونے کے باوجود بھی بخالت سے کام لیتے ہیں اس لیے مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں ہے مالداری دل کی مالداری کا نام ہے دل کی مالداری کا نام کتنے مالدار ہیں لیکن فقیر ہیں محتاج ہیں اور کتنے کم مال والے ہیں لیکن وہ مالدار ہیں ان کے پاس مال زیادہ نہیں ہے لیکن ان کا دل بہت بڑا ہے کوئی بھی ان کے دروازے پر آ جائے واپس نہیں کرتے لیکن کتنے مالدار والے ہیں لاکھوں لاکھوں ان کی تنخواہیں آتی مہینے کے اندر اور اس طریقے سے مال کی کمی نہیں جائیداد کی کمی نہیں لیکن چلے جائیے تو دیں گے نہیں اور سب کچھ سنا دیں گے کہ میں نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا میں فلاں جگہ دیتا ہوں میں فلاں جگہ لیکن آپ کو نہیں دیں گے یا اگر دیں گے بھی تو بہت معمولی سے لیکن سنا دیں گے ضرور وہ ریاکاری ہے ساری چیزیں یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے آپ کے دفتر میں لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس آدمی کو جو کسی کے دروازے پر جائے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے یا اور کسی خیر کے کام کے لیے آپ پوری روداد اس کو سنا دیں ہم نے اس مہینے فلاں کو اتنا دیا فلاں کو اتنا دیا فلاں کو اتنا دیا یہ سب سنانے کی کیا ضرورت ہے آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اللہ بھولنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز درج ہے و صغیرت اللہ کبیرت اللہ آشا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب تیار ہو رہی ہے دفتر تیار ہو رہا ہے جس کے اندر ہر چیز درج ہے نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے حاضر کرے گا برائی کریں گے اللہ تعالیٰ اسے حاضر کرے گا لہذا کچھ لوگ دیتے کم ہیں لیکن چلاتے اور شور کرتے زیادہ ہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے ایسے ہی ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا زکوٰۃ کے بارے میں کوئی سوال کریں گے اب وہ اپنی پوری کہانی سنا دیں گے کہ ہمارے پاس اتنا پلاٹ ہے اتنی جائیداد ہے میں ہر سال زکوٰۃ دیتا ہوں اس کی زکوٰۃ اتنی نکالتا ہوں فلاں کتنی نکالتا ہوں ارے بھائی آپ نکالتے ہو الحمد للہ کا شکر ادا کیجیے ہم کو بتانے کی ضرورت کیا ہے کیا آپ نکالتے ہو الحمد للہ ایسے ہی محفل میں لوگ بیان کر دیتے ہیں جی صاحب کرام صلی سراہم کیسے تھے کہ نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے اپنی نیکیوں کو اور اگر کہیں غلط فہمی ہوتی لوگوں کو تو وہ دور کر دیا کرتے تھے دور کر دیا کرتے تھے کہ میں اس وقت بیدار ہوا تھا تحجد کے لیے بیدار نہیں ہوا تھا بلکہ اس وقت کچھ ضرورت آ گئی تھی اس لیے میں بیدار ہو گیا تھا زہریلے جانور نے مجھے ڈس لیا تھا اس لیے میری آنکھ کھلی تھی یہ نہ سمجھنا کہ میں تحجد کے لیے اٹھا تھا کس قدر پارسا تھے کس قدر ان کے یہاں سچائی تھی کس قدر ان کے یہاں اخلاص تھا یہ ساری چیزیں آج ہماری زندگی سے ختم ہو چکی تمہارے بھی فرماتے ہیں کہ فقر و فاقہ سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو وہ فراغ کا قبلہ شغلک اور مصروف ہونے سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو قبل اس کے ایک انسان مصروف ہو جائے مشغول ہو جائے اسے ٹائم نہ ملے وقت نہ ملے اس کو غنیمت جانو اللہ کے لیے استعمال کر وقت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے وہ الانسان لفی قسم ہے زمانے کی یا ڈھلتے سورج کی سائل و خسارے میں الدین عامن مگر جو ایمان لائے وہ عمل صالحات اور نیک اعمال کیا وہ تباس و بالحق اور حق کی آپس میں وصیت کی وہ تواسو بھی صبر اور صبر کی وصیت کی یہی لوگ خسارے سے بچنے والے تو فرصت ہے فرصت کو صحیح استعمال کیجیے قرآن یاد کیجیے حدیثیں یاد کیجیے دینی باتیں یاد کیجیے نئے کام کیجیے رحمی کیجیے زیارت کیجیے بیمار کی عادت کیجیے اور رشتہ داروں کے پاس جائیے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہے کیا کروں تو کیا کرتے ہیں تین گھنٹے کی فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں کہ چلو وقت اس سے پاس ہو جائے گا یا اور کوئی کام کرنا شروع کرتے تھے جو غلط کام ہے نہیں یہ مفید یہ سب نقصان دہ چیزیں ہیں یہ حرام ہے شریعت کے اندر آپ ایسی چیز میں استعمال کیجیے جس کا آپ کو دنیا کے اندر فائدہ ہو آپ ورزش کیجیے آپ جو ہے کیا نام ہے دوڑ لگائیے یہ ساری چیزیں کیجیے آپ کو صحت بھی ملے گی آپ کا وقت بھی استعمال ہوگا یا اس طریقے سے اس وقت نئے کام کیجیے قرآن یاد کیجیے حدیثوں کو یاد کیجیے علماء کے دروس سنیے یہ صحیح استعمال ہے یہ استعمال نہیں ہے کہ آپ موبائل میں لگ کر کے اور گانے اور فلمیں دیکھنا سننا شروع کر دیں اور کہیں کہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے ٹائم کہاں خرچ کریں تو اس لیے اس فرصت کو انسان کو غنیمت جاننا چاہیے کیونکہ انسان جب مشغول ہو جاتا ہے تو کچھ چاہنے کے باوجود بھی کوئی بہت سارے کام نہیں کر پاتا ہے اور ہمارے بھی قدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے احمتان مغبون فی ہما کثیر الناس اور صحت الفراق دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ یا بہت سارے لوگ زیادہ لوگ کوتاہی کا شکار ان دونوں نعمتوں کی قدر نہیں ان کے پاس اور ان دونوں نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں ہے ایک تو صحت اور دوسرے فراغ یعنی فرصت انسان کے پاس فرصت ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا اسے کو غلط چیزوں میں استعمال کر لیتا ہے تو فرصت ہے تو اس کو صحیح استعمال کیجیے اور آخری بات ہمارے نبی نے فرمائی وہ حیات کا قبل اماؤتک اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانیے یہ زندگی دارالعمل ہے عمل کرنے کی جگہ آج حساب نہیں لیا جائے گا ہمارا کل عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا اور صرف حساب لیا جائے گا اس لیے حساب سے پہلے تیاری کر لیں آخرت کی فکر کریں اور جو دائمی ابدی اور سرمندگی اور سرمدی اور ہمیشگی والی زندگی ہے اس زندگی کو فانی زندگی پر ہم ترجیح دیں تو اپنی جوانی کو اپنی زندگی کو غنیمت جانیں اللہ نے زندگی دی عمر دی ہے اس عمر کو اللہ کی بات کے اندر استعمال کرے اللہ ہی زندگی پیدا کرنے والا اور موت پیدا کرنے والا وہ زندگی دی ہی اس لیے ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہمیں کون اچھے عمل کرنے والا اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا کی اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہم سب کی عبادت کے لیے تخلیق ہوئی ہے عما خلق الجن علین صلی اللہ عبدون ابدون اور امان بھی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں جس آدمی کو ساٹھ سال کی عمر دے دی گئی اب اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا وہ قیامت کے دن نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع نہیں ملا مجھے وقت نہیں ملا ورنہ میں نیک بن جاتا ورنہ میں صالح بن جاتا نہیں ساٹھ سال کی عمر کافی ہے تمہارے لیے سب کچھ اللہ نے دیا تو اپنی زندگی کو موت سے پہلے کیونکہ انسان مر گیا اب عمل نہیں کر سکتا اعمال کا دروازہ بند ہو گیا اب اس نے جو کچھ کیا ہے اب اس کو اس کی جزا ملے گی گناہ کیا ہوگا سزا ملے گی اور اگر نیک اعمال کیا ہوگا اسے اس کا بدلہ ملے گا تو موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو کب کس کی موت آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے ہٹھے کٹھے انسان چلے جاتے ہیں تندرست انسان چلے جاتے ہیں تیس پینتیس سال کی عمر کے لوگ چلے جاتے ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے پیدا ہوتے وقت مر جاتا ہے پیدا ہونے کے چند گھنٹوں بعد مر جاتا ہے دس سال کے بعد مر جاتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ کس کی موت کتنی کب کب آئے گی کس کی کتنی عمر ہے یہ ساری باتیں ہم اور آپ جانتے ہیں لیکن اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہوتا آپ دیکھیں اس کورونا کی مہاماری میں کتنے نوجوان لوگ میں اجل بن گئے تیس تیس سال پچیس سال کی عمر تھی ان کی کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے تو زندگی کو غنیمت جانو ابھی اللہ نے دیا ہے فرصت ہمارے پاس وقت ہے اس زندگی کو اللہ کے بعد کے اندر استعمال کرو اور یہی اصل چیز اسی کے اندر سکون ہے اسی کے اندر انسان کے لیے راحت ہے مال کے اندر راحت نہیں ہے اور دیگر چیزوں میں راحت نہیں ہے راحت انسان کے لیے سکون انسان کے لیے اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کے دین میں ہے دین پر عمل پیرا ہونے میں ہے کتنے لوگوں کے پاس مال کی کمی نہیں لیکن ان کی زندگی پرسکون نہیں ہے گولیاں کھا کر کے سوتے ہیں اور کوئی گھر پورا برباد بچے برباد اور اس طریقے سے کوئی سکون نہیں ہے ان کو ہمیشہ مال کے پیچھے مال کے پیچھے کوئی سکون ان کے پاس نہیں جو نظر آتے ہیں باہر سے وہ اندر سے ویسا ہوتے نہیں ہیں ان کی باہر کی زندگی دیکھ کر کے آپ دھوکے میں نہ آئیں کی چمکا چم چمکتی ہوئی ان کی زندگی اور اس طریقے سے لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں دوڑتے نہیں یہ سب دکھاوے کا ہے ان سے تنہائی میں جا کر کے پوچھیے کہ کیسے ان کی زندگی گزرتی ہے جی ہاں تو اصل سکون دین کے اندر ہے دین پر عمل پیرا ہونے میں لہٰذا زندگی کو غنیمت جانیں اور اس کا صحیح استعمال کریں قبل اس کے ایک انسان کو موت آ جائے ہمارے بھی فرمایا اکثر و ذکر حادمی لذات لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو موت سے کوئی نہیں بچا ہے آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری انبیاء آئے دنیا سے چلے گئے کوئی بچنے کے لیے دنیا کے اندر نہیں آیا ہر انسان کو مرنا ہے کل نفس نے الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا اور سب سے زیادہ یقین کی جانے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے موت مسلمان غیر مسلمان جانور جو بھی زیرو ہیں جاندار ہیں سب کو ایک دن مرنا کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے سب دیکھتے ہیں سنتے ہیں جانتے ہیں لیکن شیطان نے دھوکے میں انسان کو رکھا ہوا ہے اس لیے شیطان کے پنجے سے باہر آئیے اور اس زندگی کو غنیمت جانیے زندگی اللہ کی امانت ہے نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ سوال کرے گا ایک ایک لمحے کے بارے میں ایک وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں ہماری پاسپورٹس ہوگی ہم سے سوال کیا جائے گا اللہ یہ یہ تو یہ چھ چیزیں ہمارے نبی ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین و صلی اللہ بنہ محمد والا علیہ و اجمعین و جزاکم اللہ خیر آخر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ